يزكيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب economy تلاوت کی جاتی ہے وما جو تلاوت جو تلاوت کی جاتی ہے علیکم ان پر پھر کتاب فی کتاب میں فی یتام النساء اللاتی فی یتام النساء تین عورتوں کے بارے میں اللہ تی لا تو ما کتب لہن اللہ تی وہ وہ عورتیں لا تو ہونا ہونا جنہیں تم نہیں دیتے ماں کوتے والا گیا کیا ہے ان کے لیے مطلب عور مار والا ہونا جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ ترغا بھون और तुम चाहती हो असलम हर जाएगी وطر کا گونا تم چاہتے ہو رغبت رکھتے ہو انتنگ کے خو ہونا تم ان سے نکاح کر لو والمستضعفین من البلدان والمستضعفین اور کمزور ضعیف والمستضعفین من البلدان بچوں میں سے اور جو بچوں میں سے کمزور ہیں ان کے بارے میں وَأَن لیا تامہ بالکش اور اگر یہ کہ تم کھڑے ہو لے لیا تامہ انصاف یہ کہ تم یتیموں کے لیے انصاف پر کھڑے ہو جاؤ ماتا وما تفعلوا جو تم کرو گے کا نا اللہ علیمہ جاتا ہے اور وہ آپ سے حکم مانگتے ہیں فتوا مانگتے ہیں عورتوں کے بارے میں فرما دیجیے اللہ تمہیں فتوا دیتا ہے ان کے بارے میں اور جو چلاؤ کی جاتی ہے تم پر کتاب میں یتیم عورتوں کے بارے میں وہ جنہیں تم نہیں دیتے ہو جو کچھ ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو اور کمزور بچوں کے بارے میں اور یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ اور جو کچھ بھی تم کرو گے بھلائی میں سے بس شک اللہ سے انہوں نے مال کھا جو اچھا۔ یتیم ہوں پیچھے ترکا آ گئی والد بہت ہو گئے انہیں تین رہ گئے کچھ جو ہو گیا انہوں نے عورتیں کمزور کم کی یا بچے ہیں چھوٹا کم کی انہوں نے کھانا نہیں جو بلکہ انہوں نے کھڑے ہو وہ انتقوم ہو لے وَإِنْ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُودًا اَوْ اِرَادًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُسْلِحَا بَيْنَهُمَا صُرْحَا وَصُرْحُ خَيْرٌ وَاَخْدِرَتِ الْخَنْفَةُ الشَّخْ وَإِنْ تُرْتِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ قَبِيلًا واہ ان امرأتن اگر کوئی عورت خافت خوف رکھے من بعدها اپنے شور سے من بعدها نشودا کی کی یا اراد ہٹ فلا جناح علیہما بھی گناہ ان کا دونوں دونوں دونوں کا نہیں ہے ماں دونوں دونوں کا کچھ گناہ نہیں ہے ان یصلحا کہ وہ صلح صلح کرنے بینہما آپس میں صلحا والصلح خیر اور بہتر صلح بہتر اچھی صلح بہتر ہے وقہدرت الانفس الشح قدرت اچھا۔ قدرت حاضر کی گئی ہے عہدرت رکھی گئی ہے عہدرت الانفس جانوں کے جانوں میں نفسوں میں شوق بخل بخیلی اور نفسوں میں بخل رکھ دیا گیا ہے وہ انتوختی نور تم انسان کرو وطت تکو اختیار کرو تیار کرواہ نا جی ماتا مدونا کبھیرا جہاد کا چھوڑ دینے کا اور کچھ گناہ نہیں ان دونوں کے درمیان کہ وہ صلح کر دیں آپس میں اور صلح ہی بہتر ہے اور نفسوں میں بخل رکھا گیا ہے اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ولن تستطيعوا ولن تستطيعوا العربيس तुम सितार रखते हो कि بین عورتوں عورتوں کے کے درمیان درمیان ولو اگرچہ اگرچہ تم تم چھو خواہش بھی بھی رکھتے ہو ہو چاہتے فلا فلا تمیلو کل المیل تمیل کھا کھا جی جی بس ایک طرف نہ جھک جاؤ تو چھوڑ دو دوسری کو کل محلہ کا جیسے لٹک رہی ہو ایک طرف بالکل ہی نہ جھک جاؤ کہ دوسرے کو چھوڑ دو کہ وہ لٹک رہی ہو وہ ہوا کہ اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تفریق ہو جائے علیحدہ علیحدہ ہو جائے وہی تفر رکھا وہ دونوں ہر کون سا آتے ہی اپنی وسط سے اپنی وسط سے وہ ہر ایک کو کرتے وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اور اللہ وسیع حکمت والا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولقد وصینا لل وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان تتقوا اللہ وَإِن تَكْفُرُوا وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا وَمَا فِي الْأَرْضِ

وَإِن اور تم تم نے نے انکار انکار کیا اگر فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ بے شک اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے ہے ہے ہے وہ وکان وکان حمیدا تعریف بے حمیدا تاریخ اور لائق تو بے شک مولانا بے نیاز ہے تاریخ کے لائق ولی اللہ معافِ سماوات و معافِ اللہ و کفا بلّہ وکیلا ولی اللہ معافِ سماوات و معافِ اللہ و کفا بلّہ وکیلا وکیلا

وکان اللہ سمیعاً بصیراً تو اللہ سننے والا دیکھنے والا تو اللہ سننے والا دیکھنے والا جو کوئی ارادہ رکھتا ہے دنیا کی زندگی کے ثواب کا تو اللہ کے ہاں تو دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے اور اللہ سننے والا دیکھنے والا جی بارے میں اور جو ہے اور جو تلاوت کی جاتی ہے تم پر کتاب میں یتیم یتیم یتیم بچیوں عورتوں کے بارے میں وہ جو نہیں وہ تم کا مقرر کرنا اور تم چاہتے ہیں کہ نکاح کا لون سے اور ضعیف بچوں میں سے اور یہ کہ تم کھڑے ہو جو یتیموں کے ساتھ انصاف کے ساتھ اور جو اور جو کرے اور جو نیکی کا کرے اور جو جو کچھ کم کر کے اگر کسی عورت کو ہو اپنے اپنے سے رغبتی کا یا ہٹ جانے کا پس نہیں ہے بنا ہم دونوں پر کہ لیں آپس میں صلح اور صلح بہتر ہے اور نفسوں کے آگے تو بخل حاضر کیا جاتا ہے اور میں میں بخل رکھا گیا ہے نفسوں میں بخل رکھا گیا ہے اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو بس بے شک اللہ اس جو کچھ تم کرتے اس کے بارے میں خبردار ہے الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم اور ہرگز تم استطاعت نہیں رکھو گے کہ تم عدل کرو عورتوں کے درمیان اور تم چاہو پاس نہیں تم گرجے تم چو بس نہیں تم جھکاؤ جھک جاؤ ایک طرف بس چھوڑ دو ایک دوسری چھوڑ دو لٹکی ہوئی کلمہ اللہ کا جیسے لٹک رہی ہو جیسے لٹک رہی ہو ایک مانند اور اگر تم صلاح کرو تقوی اختیار کرو پاس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا اور اگر وہ دونوں جدا ہو تو اللہ غنی ہے ہر ایک بار جو اللہ ہو اللہ غنی کر دے گا ہر ایک کو اپنی وسط میں سے اور اللہ بہت وسط والا حکمت ہے جن کو بتا دی اس سے کم اور تمہیں بھی بے شک اللہ سے کہ اللہ سے ڈرو بے شک اللہ کے لیے جو میں ہوئے ہیں اور جو زمین میں تو اللہ بے پرواہ

مبارک الذي بيد الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم اكثر عملا وهو الذي خلق السماوات والارض والطباق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر عن ترى مجد ذلك فتين ينقلب اليك البصر خاصا وهو قصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصیر اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القيها فيها فوج سالم قد نطها لم ياتكم نذير قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم واجهروا به انه ولي بذات الصدور الا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذروا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم خاصبا فتتعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم ساقات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير من هذا الذي وجند لكم ينظركم من دون الرحمن كاظمون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقا بل لج وظلم ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سوي إلى صراط مستقيم قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون ويقولون متى هذا البعد ان كنتم صادقين قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما راوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وكيل هذا الذي كنتم به تدعون قل ارايتم ان اخرقني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن وآمنا به وإليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا به وهو ربنا ورب العالمين آمين يا الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا تلاوة القرآن في الصالحات وجعله لنا اماما ورحمتا ونورا وحجتا يا رب العالمين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب زدنا علما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Hare Krishna. کوئی نہیں کوئی نہیں ہے سب میں جی۔ جی، پمپلیٹ اچھا۔ اچھا۔ کار پہ لانے لگے پیچھے مسئلہ اس نے کار نہیں دسیا ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਆਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪਤਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹਤੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਹ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਲਾ ਜੀ 第二呢？

چیتا کون چیتا جی آگے آف کنگ کنس مین کن commanders can reading come, reading instruction gives setting down every endeavor

سارے جہان نوند کماری دوار کی دنیا نہیں تری بڑی دربار پہلے دو گڑیاں بھی ہیں جس میں دعا مصر آتی ہے اردو زبان پہ آتے کو آتے Gracias. بحث بین بہن بھاؤ بحث ہوتا لگانے کا ہمیشہ خاموشی کمال ہے ہوتے جتنی خاموشی اتنا جی۔ بدلو اتنا گہرا ہوتا تھا جی۔ got ارکین کے کے بار حمان کثرت کے بارے کثرت کثرت کثرت کیواد رہے

کبوتر گھر نشین ہے کبوتر آ کر بیٹھ کبوتر آ کے اگر بیٹھ جائے تو بات کرتا ہے بات بات بن جاتا ہے وہ ایسا ہے کہ بر ایوان ایک رہے وہ بادشاہ ہے کہ تیرے مال کی مدیر پر کبوتر گھر نشینت کبوتر کی اگر بیٹھ جائے بات کرتا ہے امیر کو سورہ بچپن صاحب صاحب گے گئے ہیں پیر کو نظام الدین اور یار مرید کرنے بیت کرنے اتنے جیسے انہوں نے نے اسکانے باہر پہنچے نا اندر آئے تو انکار کر سکتا خسرو شاعر ان بچپن روپی شاعری یہاں اندر میرے تو انکار کر سکے مانو والد کی جی جو دور نہیں مہاراج اندر جیسے باہر درخت ہے اس طرح کا آپ اندر چلے یہاں باہر دلی جی شیر پڑے خوش رہو بچے پڑی نہیں دلچ پڑے شیر پڑھے نے کہ شاہ ہے کہ باہر ایوان نے کسرا بہت بادشاہ ہے کہ تیرے در کی مدر پائے کبوتر گھر نشینت باز کرتا ہے جو کبوتر بھی بیٹھ جائے وہ باز بن جاتا ہے غریب مستمند بر آیا ہے ایک غریب اور لاچار در پر آیا ہے غریب مستمند بر در آیا ہے بر در آیا بر در آیا ہے در پر آیا ہے اندر مو آیا کہ دانجہ یہ جب بات ہے یہ آپ یہ اندر آ جائے واپس چکا جائے شیر پڑھے دلے جی اندر پیر صاحب کو ایک بندہ بیٹھے ہیں تو سب فرمانے نا کہ باہر ایک جاپت بیٹھا رہا بوٹے تلے آپ اپنے دو شیئر کر دیتے جو یہ دو شیئر اس نے سامنے بنتی پڑھو اس اور کوئی نہیں آنا یہ شیر اس نے سامنے پڑھ کے موڑا آگا ہو جاتے ہوئے اور انہیں دو شہر جڑے دیتے ہیں اندر ہوں آیا دمر ہوئے حقیقت اہمرد حقیقت اندر آ جا کہ باما یک نس ہمراض کرتا کہ تمارے ساتھ ہمراض بن جائے اگر آ مرد ابلا ببد اور اگر تو بلکو انسان ہے آزار آہے کہ آیت بعد جس رستے سے آیا ہے اسی سے واپس کیوں نہ دو اپنے شہر بندہ کون بیٹھے ہیں کہ دو شہر بعد جا کر بیٹھے تو انہیں سامنے پڑھ کے تو موڑا اپنا اور کوئی نہیں جیسے دو شہر بندے میں بھی انہوں اس کے اندر مرید ہو گیا پھر مرنے دام تک در در عالم عالم ام ام میں نے نہیں دیکھا ہے ام ام میں نے نون دال جوڑ کے اکٹھا نون ہے نا پہ نہیں نون دال اکٹھا اکٹھا اکٹھا ہاں نا خسرو پیر شما شما آپ کے آپ کے ہیں خسرو پیر شمارا در عالم اولا در عالم اولا عالم اولا در عالم اولا ندیدام ندیدام خسرو پیر شمارا در عالم اولا ندیدام خسرو میں نے آپ کے پیر صاحب کو عالم اولا میں نہیں پایا ہے اللہ کی میں کون سی مندر تھی بود تھی ایک بواد بھی باباد اللہ تعالیٰ جے مندرات کو اس جگہ پہ مندم میں تھا نہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر رات کو میں تھا رات کو میں تھا دانم چے منزل سب جائے کے من کو باہر سو رکھ سے بسمل ہوئی بسمل رکھ سو لاش لاش تڑپتی ہوئی لاش بسمل بسمل بسمل ہے نہیں جیسا مرغیاں دبا کرنے ہاں، دبا نے تو بعد جڑی تڑنی اس اندے سے دبا نے بعد جیسے تڑنی

پری پیکر نگارے سرو دے لالا رخ سارے پری پیکر پری پیکر نگارے نگارے سرو دے سرو قدے لالا رخ سارے لالا رخ سارے پری پیکر پری جیسے جسم رکھنے والے جسم پری جیسے پری پیکر نگارے نگار خوبصورت خوبصورت نگاری پہ کر سرو کدے سرو کی طرح لمبے لمبے سرو کدے لالا رخ سارے لالے کی طرح رخسار رکھنا یعنی خوبصورت ہو پری پہ کر نگارے سرو کدے لالا رخ سارے

کان آواز پر لگائے گئے اچھا، تھے اچھا۔ رقیبہ گوشت کان گوشت رقیبا گوشت رقیباں گوشت او در ناز جی۔ وہ ناز میں تھے وہ من ترساں میں ڈر رہا تھا رقیبہ اچھا۔ ترساں ڈرا رقیباں گوش بر آواز او در ناز و من ترساں سخن گفتن چه مشکل بود سخن گفتن بات کرنا بات کرنا چه مشکل مشکل مشکل اتنی مشکل تھی مشکل سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودا خدا خود میر مجلس بود اندر لامکانا خدا خود میر مجلس خدا خود محفل صدر محفل صدر محفل تھا خدا خود تھا خدا خود تھا خدا خود میر مجلس میرے مجلس اندر لامکاں خس رہا لامکان میں میرے مجلس خدا خود تھا خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد شمع محفل شب جائے یہ میر خسرو رحمہ اللہ نے واقعہ ان امبیسڈر ہیں گورنمنٹ بڑے اسپیشل امبیسڈر ہیں یہ تو بہت اہم جی تھی کام ہونے میں کیا جی جی امیر خسرو عام جگہ تو کدیم گئے بہت اہم بات جی انہیں طریقہ کار ہے کہ جیت کسی بنا گورنمنٹ کام کریں گا اتنے نے پھر جڑے درویش لوگ عالم لوگ ہونے ہیں انہیں بھی ملنے ہیں اسپیشل ساری چاہ دیتی کہ نہیں جی گورنمنٹ آیا ہے طریقہ کار ہونا جیسے کسی بیسٹ آیا ہوگا کرے تو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیتی ہے یہ مقامی جڑے پتہ کرنے بچے ہوا ماں جیسے دردیش لوگ نے ملنے بندی ان گین پانی پت کسی اپنے کام پانی پت ایک بہت بڑے کلندر بو علی کلندر بہت بڑا نام ولایت کے انہوں نے پتہ چلے انہوں نے ملنے چلے گئے پسراؤ بو علی کلندر نے طریقہ کار ہے کہ جڑا بندی انہوں نے بولا اس کو تر سوال پوچھنے لیں گے کہڑے کہڑے کدھر سے کیا نام ہے کتھو آیا میں پیر صاحب لکھنا چیز ہے ہر بندے تین کوئی پوچھنے کو کچھ نہیں ہوتی میں نے دس جی خوش سرو نام دے دی تو آیا پیر صاحب نے نام ہے نظام الدین اولیاء مطلب بہت بڑا نام یہ ولایت لائے میں جی نے تھوڑی دیر سر جو جی بھاگ بھائی تھوڑی دیر بعد رو پیر میں نے تمہارے پیر صاحب کو اللہ کی بارگاہ میں نہیں پایا ہے بڑی کوڑ چڑی اس بات آخیا کوئی نہیں جیسے اپنے کام کر دوں fita ba da tambayin na damun dino ya da mala un ko ine na ko zo ne google iklan do na ke galan yani abun na ga ji galan اسپیشل اسٹام کیا دیر پورا کام کیا ہے جیسے میرے کا سوال کی پانی ادھر میں جواب دیتا اندر سے دیر پورا جواب دیتا ہے بارگاہ کوئی نہیں پایا کلندر بہت بڑا کلندر ہے یہ کوئی جنگیا پایا یا کوئی لکے دیتے تھا ہے بوری کر کے بیٹھے باقی تو کسی نے گل آ کی کہ مان نال کھڑوں باقی تو بوری لانا لا کے دینا ہوتے پڑھیا شروع کیا پکیاں کی منظوری چینج ہو گیا مخلوق موجود ہے اللہ موجود مشابہ کرنا علیہ وسلم موجود ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلد آخر خدا خود موجود ہے اے مجھے پھر اولاد ڈاکٹر ہوئی میں نے پلیز آپ کے تکنے تکنے نے بھی کون نظر آئے آخر تکنے نے ایک ٹینٹ لگا رہا اس میں اندر رہنے ہوتے ترہ بندے بیٹھے جن ہے جو جی ایک نظام الدین علی رحمان ان تکنے کے اندر ہنے نہ بیٹھے بہن گزروا یہ کرنے گئے انہوں نے چھ کے لا گئے اتھی سارا سی نت کس پھر نہیں نظم مای نمیتا نم چرم دل گور شب جائے باہر سورج سے بسم مل شب جائے کہ من پری پہ کر نگارے سرو کرتے لالا رخ سارے سراپا آفتے دل بود شب جائے کہ کرکی رقیباں گوش بر آواز او درناز و من درتا سخن گفتن مشکل بود شب جائے کہ من ہوتا خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرا محمد چمے محفل بود شب جائے کہ સાધના દોન હાથમાં પડી ગયા 现在我们来了。

domingo. فائیو سے گڑے میں نے پانچ بڑے شوہر آج اردو زبان میں ایک دفعہ تھے اجمیر چکن نت یا مشاعرہ میں نکلایا اجمیر نات یا مشہور میں آیا آرگنائٹر مشاعرے نے انہوں آپ مشورہ کیا کہ کہاں کا دیکھا انہوں نے پور شورا کا یہ بھائی جگر نہ آئے تو مزہ نہیں ਤੇ ਬਾਕੀ باقی جو ان کے اس نے بلا کے تو بنو چوبی گھنٹے نے ڈرنکر یعنی کہ اتنا بڑا شاعر ہونے باوجود کہ سرکاری پلر سے چکنا اس کے باوجود جی پہلی پہچان بنی ہوئی پتہ ڈرنکر بنی جی وہ آپ ہی چلا پایا پوجا آخیا جی اتنا بڑا شاید ہے اس کو بلا چاہیے خود آخر کہ اب بلا تو بنی گیڑ بڑا ڈو پیر آخسوں میں پیسوں کے بعد تے ہی پایا کہ جگر آپ بلا چاہیے تع آپ بھی پایا ان دن آ رہے ہیں جگر آپ ما جس طرح سے نتی ہے کرتے ہیں سمجھ جاگ آدت ہو اس کو یہ بہتر اس کو ہی ہو جیسے گل کی جنہیں شہر میں نقصان تو جنیا ہے تو بہتر جا کے چکا چھوڑ جا بہتر جا کے چھپا چھوڑ جا گا چھوڑی گا نہ خیر ہونا جگر نے پجے جی مہربان بھی پا کے دینا کہ جن وجہ تو جگر ہاں کرنے سے مجبور ہو جانے ہاں، ہاں، ہاں۔ آئیں جیور نے پہ جی نربان کرنا جگہ مشہور شرکت دس ہاں گھنٹے سے مجبور ہوتا ہاں جی جگڑی جی، اور نہ جی جگ ڈرنگ چھوڑی ہاں جی اور کئی دن بہ کے رونا رہا صرف اس گلتے کہ منٹ جا بندے میں نہ دن بہ کے رونا رہا صرف اس گل سے مٹ جا بندہ نہ تھی مشاعرے چ بھی سی لیکن وہ سوٹھی چھوڑ دیتی جیسے سلو نہ دعوت دیتی کہ سلو دعوت دینا ہے نات کے مشاعرے یہ خیر بڑی مشکل نال پھر اس نعت لکھی دیگر ساری زندگی کدی لکھی نہیں غزل گو شاعر ہے اور غزل بہت بڑا شاعر ہے بڑا بڑا قطع انسان ہے کیا نام ہے ان کا اپنا نام نہیں آیا ہوا ہوا ہوا آیا میر میر میر تک تک ہی لکھا تھا بس نہیں نہیں علیحدہ علیحدہ ہے جگر ہے بڑی مشکل اتنے جڑا جمیر چیزیں شہر بنایا جتنے پوسٹر وغیرہ جگھر نام پایا جانے اس چیز بڑا ہنگامہ برپا ہو گیا

چھپا کے راہ چھوڑا کسی کا پتا ہی نہیں لگ جن دے تو نہیں بھائی بندہ اجمیر آ گیا پہلی چھپا کے آپ سبھی نہ تک پہ پتہ نہیں ہے کہ گھر پہنچے آرام نات نے مشاعرہ بھی جیسے لایا اس ویچ بھی جگہ چھپا کے کھڑا ہے اللہ پہلے پبلک اتنی مخالف ہوئی تھی نات نے مشاعرے بھی چھپا کے کھڑا گیا اور مشاعرے نہ طریقہ کار ہونا اس میں مشاعرہ باقاعدہ ایک پیٹرن رکھا گیا کہ فرام جونیئر ٹو سینئر چل رہا ہے سب تو جونیئر شاید رسیق صاحب تو پہلے پڑھ جڑا سب تو سینئر رسیق صاحب تو آخر سینئرٹی جونیئرٹی اس طرح کے سب تو جونیئر رسیق صاحب تو پہلے پڑھ جڑا سب تو سینئر رسیق صاحب تو آخر یعنی فرام جونیئر ٹو سینئر چاہیے جونیئر تو بعد وہ کاٹ جونیئر سے کاٹ جونیئر سے اس میں سینئر سے اس میں سینئر آخر اس میں سیکھا کار جگر نے بعد آمد نہ پتہ یہ سامعین ہیں انہوں نے اسے لگا جس لیے اینکر اناؤنس کیا کہ ہوں رئیس المغذرین جگت مراد آبادی اپنا کلام پیش کر جنرل پبلک کا پتہ ہی اسے لگا جیسے اینکر آخر تھے اناؤنس کر رہے ہیں جگر مراد آبادی اپنا کلام یہ اناؤنسمنٹ نہیں گئی تھے لوگوں نے ریوٹنگ شروع کر دی رولا پہ گیا پوری جنرل پبلک نہ نعرے شروع ہو گئے اور رولا پہ گئے پورے خیر جگر بہت بڑا قطار انسان ہے اسٹیج پہ آیا جسے آنا کے اس ایک ہی فکرات ہے جگر آنا آپ مجھے کر رہے ہیں یا نہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسے پڑھنے کا اعزاز مجھے حاصل ہونے جا رہا ہے جگر کیا کیا آپ مجھے کر رہے ہیں یا نہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پڑھنے کا اعزاز مجھے حاصل ہونے جا رہا ہے جائی ہوتے چوک ہو گئے سارے <laughs> جتنے نعت بڑی ایک رند ہے مدحت سرکار مدینہ رند ہے اور مدح سرکار مدینہ ہاں، کوئی نظر رحمت سرکار مدینہ شروعت ہونی ایک لندر ہے حضورت سرکار مدینہ ہاں کوئی نظر رحمت سرکار مدینہ مشارہ جیسے ختم ہوا پچھلے نہ تو بنیا بندہ بول گیا نہ سنے نہیں دے بعد دے جبری نکلا نات پڑھنے نا اجر ہے آپ برکت ہے سارا کام چھوڑ اپنی آپنا بڑھتے تھے اس کا اپنا فیضان ہے سرکار مدینہ کوئی نظر رحمت سرکار مدینہ مراد آباد میں رہے جگر کا مطلب جگر جگر انسانی میں جو ہوتا ہے وہی جگر آباد کے تو رہنے والے تھے جی جگہ کا نام شہر کا مراد آباد تو کھلے گا مجھے کھانا

Узбекистан направление. اور تو ہمارا کیا چل کیسے رکھا چیز پکائی کس سے جیل پکائی جتن سے چرخا دیا جلا آیا کتا کھا گیا

سارا مکس کر کے جی وقت کھیر پکائی جتن سے دیا جلا آیا کتا کھا گیا بیٹھی جو مجھا لا پانی پلا سارا کت کھانا نہ کتا ہے بڑی مہربانی کر رہے ہیں کتب خانے نہیں نہ کوئی رشتہ بننے نہیں بھائی ہیں عبد تے غلام یا کیا ان پڑھے ہوئے ہیں دیوبند میں دیوبند تو پڑھ گیا ہے اور بہت بڑے آگے ہیں جی بہت بڑے عالم انہوں نے معیار تو پتہ کرنا نا کہ اس لیول eh, ہیں کہ سردار آف کوٹ اس نال انہیں کیتا مقدمہ سردار آف کوٹ انگریز کی عدالت مقدمہ کر کے انہوں نے مقدمہ جیت نیوز لوگوں نے آج میں میں لیکن آدمی آدمی حالانکہ سردار آپ کو نوازے بجو اس میں خلاف کیس کر کے اس وجہ سے سارا کوئی کردار نے نہیں بولنی دار جی۔ نے کبھی نہیں ہے سارا تھوڑے تو پورے پنجاب نے پڑھنا نام ہے جی۔ سردار آپ کو باقی کہ کچھ ہے اس کو باقی اسلے واقعہ پیش آیا جیتے ملال اڈا نہیں جی اس تو تھوڑے تلے کرنا کو لوگ ہیں وہ سٹوڈنٹ تو ادھر ادھر ہونے اتنے رہنے وہاں تھی کیا کار آنا ہے پیشی تک بات دینے کو مجھے ایک دفعہ سردار نام جن ہوگا پہلے ملالن سردار ہے انہوں انہوں نے نے ہیں ہو گئی طلب کلامی طلب کلامی سے کے نام آ کے سردار واقعہ اس واقعی پیش آئے جا ملال اسٹاف تو چلا جائے جی، جی، جی۔ روڈ سڑکیں شڑکیں کھلی جائیں ہوں پورا شہر چھوڑنے آ گئے اس بڑا چیس بدامیں پیر وجہ میں یا کچھ اتفاق ہے جہاں کہ استاد ہیں ان کو دے گئے ہوئے ہی نہیں گرا اتفاق ہوں گئے لیکن انہوں نے نہیں پڑھنی سرداران سرداران جائے سٹوڈنٹس نے اسلام قدمہ کرنا ہے یا تیار نہ دکھ رہی تو آپ کی جاتے اب وہ پھر انہوں نے انگریزہ نے نوازے گئے ہیں انہوں نے دو اپنیاں چودہ سال قید ہو گئی ہاں۔ جیسے آمی نے کالی پانی سزا ہاں۔ پانی پاتے چھے جزیرہ ہے سزا ہی ہے جزیرے جو ان کی چھوڑا نہیں ہے بندہ نے کوئی جاگنا کو نہیں ہے چوہاں پاسے سمندور ہے بندہ بندہ انداز کو نہیں ہے جی مارے مرنی دو چھوڑا چوڑا سال اتنے اس کے بعد جیسے مڑ کے آئے نا مدرسے سے خزارہ ختم ہو گیا سارا اس ہی ختم ہو گیا لیکن معیار اس میں بننا کہ یا جیسے نے مدرسے چلنا پڑا کہ جڑا واقعہ پیش آیا اس اسٹوڈنٹ موجود ہے اخلاص نہ رہ جائے اخلاص رہنے نہیں تو این شاید ہے آئے سارے لڑائی سے اس سے سارے واقعیاں فارسی نظم میں قلم بند دیتا اس کتنا معیار ہے اس میں خالی نظم میں یوں نہیں فارسی نظم میں اس قلم بند دیتا ہے سارے واقع اچھا۔ نہ رکھے جنگ نامہ جنگ شروع اس کی چاہیے تویوں میں کچھ کا تو پہلا شعر اس میں لکھنا کہ خدائے غنی ہر جگہ حد کو نادا خدائے غنی ہر جگہ حد کو نادا وہ بے نیاز خدا جو چاہتا کہتا ہے ہسیرا نہ چونو چرائے صدا اس کے فیصلوں پہ کوئی چون چرا نہیں کر سکتا کس معیار پہ ہم تو سمجھا نہیں انہوں نے مدرسے میں لیا اسٹوڈنٹ کے پہلے سمجھا یہ اس واقعہ شروع کیا نہیں